عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لشکر میں پیش کیا گیا اس وقت میری عمر چودہ سال کی تھی اور آپ نے مجھے لشکر میں قبول نہیں کیا پھر آئندہ سال مجھے آپ کے سامنے ایک اور لشکر میں پیش کیا گیا اور اس وقت میری عمر پندرہ سال کی تھی تو آپ نے مجھے لشکر میں قبول کر لیا نافے کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز سے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا بالغ اور نابالغ کے درمیان یہی حد ہے انہوں نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ جو پندرہ سال کے ہو جائیں مال غنیمت سے ان کو حصہ دیا جائے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکسٹھ یہ حدیث صحیح ہے